حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر کے حالات میں خرابی کیے بغیر خامند کے گھر سے خرچ کرے روایت کے راوی محمد بن عبداللہ نے کہا میرے باپ نے اپنی حدیث میں بیان کیا جب کھانا کھلائے تو اسے اس کے عمل کا ثواب ملے گا اور مرد کو اس کی کمائی ہونے کی وجہ سے اتنا ہی ثواب ملے گا اور عورت کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور مال کی حفاظت اور خرچ کی ذمہ دار خزانجی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا ان کے ثواب میں ایک دوسرے کے ثواب کی وجہ سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چورانوے